حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی اور جہاں تک ممکن ہو آگے سے گزرنے والی شے کو ہٹاؤ بلا شبہ وہ شیطان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو انیس